سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے امرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے دینار کے چوتھے حصے یا اس سے زیادہ کی مالیت میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھانوے